أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله مولانا العظيم جو ساتھی دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اور مسجد سے لگ کر بیٹھ جاؤ آواز تو بھی پہنچے گی اس طرف ٹکرا بھی نہیں مشہور ہے ہمارا دین کی نسبت پر یہاں جمع ہو گئے اور دین سمجھ میں آئے گا قریب بیٹھ کر بات سننے سے اس لیے جہاں کہیں دین کی بات ہو رہی ہو چاہے وہ کتاب سے دین کی بات پڑھی جا رہی ہو یا گشتوں میں یا جمعہ میں جہاں کہیں بھی آدمی اپنے آپ کو محتاج بنا رہے یہ قریب آ کر بیٹھنا اپنی جگہ چھوڑنا یہ اللہ کی ہاں قربانی شمار ہوتی ہے اور یہ طلب کی علامت ہے اور اللہ تعالیٰ طلب والوں کو نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں طلبوں کی قدر ہے بے طلب ہمیشہ محروم ہی رہتے ہیں اور یہ اللہ کی بات دین کی بات سننے کا حق ہے کہ اس کو دھیان توجہ سے لیا جائے لینے کے لیے نیت بھی بنائیں گے کہ ہم جو باتیں سنیں گے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور نیت بھی ہماری بڑی نیت ہو عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچائیں گے اور پہنچانے کے لیے دور دور کا سفر کریں گے لمبے سفر کریں گے چار چار مہینے کے اندرون میں بیرون میں اگر نیتوں کے ساتھ ہمارا آپ کا دن کی بات سننا ہے تو اللہ تعالی ہماری نیت کے مطابق ہمیں سچا کر دکھائیں گے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اپنی زندگی میں دین داخل کرنے کی نیت سے اور امت میں دین داخل ہو جاوے اس نیت سے سنیں اور اللہ تعالیٰ اس کو با عمل نہ بناوے اور اس کے ذریعے اللہ تعالی دوسروں کو ہدایت نہ دے یہ نہیں ہو سکتا اس لیے ہم جو ہیں ہمارے بڑوں کی طرف سے اس طرح کی رہبری ہم کو پہلے سے ہے اگر ہم اس طرح اپنے آپ کو ان مجالس میں بٹھاتے ہیں تو اس پر پھر اللہ کی طرف سے مغفرت کے گناہوں کو نیکیوں میں بدلنے کے وعدے ہیں ان کو مغفر اللہ قدبت دل سیات کم حسنا اور کما علیہ السلام کہ تم اس حال میں اس مجلس سے اٹھ جاؤ کہ اللہ نے تمہاری مغفرت کر دی کتنا بڑا انعام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کا کہ اس پر مغفرت کا وعدہ ہے اور اتنا نہیں کہ جو گناہ ہے اللہ اس کو نیکیوں میں بدل دیں گے کدب دلس سیارتی کم حسینات کو نیکیوں میں بدلنے کا وعدہ ہے اللہ نے اس کا عطا فرما اور ایسی بابرکت مجلسوں میں بار بار بیٹھنے کی توفیق عطا فرما یہ اللہ کی توفیق ہے ہم ہم نے اپنے آپ کو نہیں بٹھایا یہاں اللہ ہم کو یہاں لے آیا ہے اور آپ لوگ جو ہے نا وہ اولین میں سے ہیں پہلے لوگوں میں سے ہیں ہاں، جلدی آنے والے لوگوں میں سے اور یہ پہلے آنے والے وہ آگے بڑھنے والے ہیں دین میں کس میں جنت کی طرف آگے بڑھنے والے ہیں اللہ کا تعلق پیدا کرنے کے لیے آگے بڑھنے والے اور آگے بڑھنے والے ہمیشہ آگے ہی رہتے ہیں ہمیشہ آگے رہتے ہیں اور ان کا اللہ کے یہاں بڑا مرتبہ ہے کہ وہ اللہ کے مقرب ہوتے ہیں اللہ کے کیسے بن جاتے ہیں مقرب ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ ہم اللہ کے مقرب نہ ہوں ہر ایک چاہتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے یہ توفیق ہوئی ہمیں جلدی آنے کی حکم بھی ہمیں یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں بھلائی کے کاموں میں جلدی کرنا چاہیے خیر البر عاجل لکھے نیکی میں کیا کرو جلدی کرو ہاں۔ شیطان وہ ہمارا دشمن ہے ہاں۔ وہ ٹلواتا ہے کہ بھائی شما تو ابھی دس وجہ سے شروع ہوا ہے تھوڑا رک کر جائیں گے بعد میں جائیں گے مغرب میں شاء پہنچ جائیں گے تو یہ وساوی شیطان کی طرف سے ہمیں سے بہت سو کو روک لیا ہے اللہ کی توفیق ہوئی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جلدی آنے کی توفیق دی ہے آنے والا جو مجمع ہے وہ اب ہمیں دیکھے گا آنے والا مجمع ہم لوگوں کو علاقوں کا ذمہ دار سمجھتا ہے علاقے کے ذمہ دار ہے یہ کام کا بوجھ لے کر چلنے والے ہیں کام کی سوجھ بوجھ اللہ نے ان کو دی ہے لہذا اللہ نے جب ہمیں جلدی پہنچایا ہے آئی گئے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ وقت ہمارا آپس کی نچی باتوں میں ادھر ادھر ٹہلنے میں یا اور دوسرے غیر ضروری تبصرہ کرنے میں ہمارا ضائع ہو جاوے کہیں ایسا نہیں اللہ نے پہنچایا ہی ہے ہم اتنی بڑی قربانی دے کر آئے ہیں کاروبار چھوڑا بیوی بچے چھوڑے یہ قربانی ہے اس زمانے کی سب سے بڑی قربانی یہی ہے کہ آج ہر ایک اگر اپنے گھر کے آنگن میں روزی مل جائے تو کوئی بازار تلاش کرنے نہیں جاتا ہے وطن میں مل جائے تو کوئی دوسری جگہ جانے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہاں تو ایسے دنیا کے لیے جب گھر بار نہیں چھوڑ سکتا تو اللہ ہم سب کو معاف فرماوے چونکہ دین کی عظمت اندر میں نہیں ہے اور پھر شیطان بھی ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے نفس ہمارے ساتھ ہے وہ ہم کو کیسے گھر بار چھوڑوا تو یہ چھوڑا یہ ہماری قربانی ہے یہ اللہ کی توفیق ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اللہ کی شکر گزاری کرے اور شکر گزاری یہ ہے کہ جب اجتماع میں اللہ نے پہنچا دیا ہے تو ہم مجلسوں میں شرکت کریں اپنے آپ کو امال میں بٹھاوے جوڑے رکھے شیطان تو پہلے کوشش یہی کرتا ہے کہ وہ نکلے ہی نہیں اپنے گھر سے اور جب آ گئے ہیں تو اب وہ کوشش لگاتار اس کی جاری رہے گی کہ وہ ہمیں مجلسوں میں ٹکنے نہیں دے گا ہاں؟ اعمال میں لگنے نہیں دے گا اس لیے یہاں آ کر اللہ تعالیٰ سے دعاؤں میں کہیں کہ اللہ تعالیٰ مقصد کے لیے ہمیں یہاں پہنچایا ہے ہمیں اسی مقصد میں لگائے رکھ یہ مانگنا چاہیے اللہ سے اور اپنی ذات سے اس کی کوشش کرنی چاہیے ہاں؟ خصوصاً ہمارے اپنے ساتھیوں کی جیسے اذان ہو اذان کے ساتھ اپنی ضروریات بلکہ خطے وار جماعت کے ساتھی اکثر ان میں ہوں گے مجمے کو جوڑنے والے مجمے کو سنبھالنے والے ہم اذان سے پہلے ہی اپنی ضروریات سے فارغ ہو جائے اور اپنے اپنے خطوں کو سنبھال لیں آنے والا جو نیا مجمع ہے ہم ان کی طرف توجہ کریں اور ہمارے اپنے بستی سے نیا آدمی آیا ان کو اپنے پاس بٹھاوے ان کو محبت دے کھلاوے پلاوے قریب کریں ان کو اور پیار محبت کے ساتھ ان کو مجلسوں میں اپنے ساتھ بٹھاوے اعمال میں لگاوے نمازوں کے اوقات میں دیکھے ہمارے اپنے ساتھیوں کی پہلی صف تقبیر اولا کسی حال میں بھی یہاں پہنچنے کے بعد جو ہے وہ چھوٹ نہ پائے ہم اس کی کوشش کریں یہ اسی وقت ہوگا جب اجان سے پہلے ہم اپنی ضروریات سے فارغ ہوں گے تو پھر آنے والا جو مجمع نیا ہے نا وہ اذان کے ساتھ فارغ ہونے جائیں گے اگر ہم اذان کے بعد فارغ ہونے جائیں گے تو ہمارے پیچھے جو ہے ہو سب فارغ ہوگا ہماری اپنی نیتوں کا ہمارے اپنے عملوں کا اثر ہوتا ہے ہاں، امت ہمارے پیچھے چلتی ہے ہاں، ہم کام کرنے والے ذمہ دار وہ ڈرائیور کی حیثیت رکھتے ہیں امام کی حیثیتیں ہماری جیسے پیچھے والے امام جیسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں نا ہاں۔ تو اگر ہمارے اپنے ساتھی عملوں میں اپنے آپ کو لگائیں گے تو ہمارے پیچھے نو مجمع بھی جو ہیں وہ مجلسوں میں ٹکے گا اور بات کو ذہن توجہ سے سنے گا اور اللہ والوں کی باتیں جب کانوں کے راستے سے دل پر پڑتی ہیں تو دل نرم ہو جاتے ہیں یہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے اپنے فرمان میں اپنے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں تو اس سے دل نرم ہو جائے آج گناہوں کی نحوست سے ہمارے دل سخت ہو گئے پتھر جیسے دل ہو گئے وہ نرم ایسے ہوں گے اللہ والوں کی باتیں سننے سے پھر اس میں حق بات ٹھہرے گی جیسے بنجر زمین گھر بارش سے کیسے زندہ ہو جاتی ہیں اس میں ہریالی آ جاتی ہیں ایسے اللہ والوں کی اور ایمان یقین کی آخرت کی باتوں سے یہ بنجر دل وہ سخت دل وہ نرم ہو جاتے ہیں پھر حق بات سمجھ میں آتی ہے ان مذاکروں میں عام طور پر ایمان کو سمجھایا جاتا ہے کہ ایمان کیا ہے آج ایمان کیا ہے اللہ ہم سب کو معاف فرماوے کہ ہم اور آپ نہیں جانتے تو نیا مجمع انہیں تو کلمہ بھی یاد نہیں ابھی ماشاء اللہ دونوں میں جماعتیں چلی ہوں گی چلنے والوں کو معلوم ہے ہم میں سے بہت سارے چلے ہوں گے ایمان کا جو کلمہ ہے لا محمد رسول وہ کلمہ امت کو یاد نہیں ہے تھوڑا سننا آپس میں اپنا کلمہ ایک دوسرے کو سنا نا ہم کیا پڑھتے ہیں کیسے پڑھتے ہیں تو پھر اس کا معنی اس کا مفہوم اس کے تقاضے ہیں اس سے امت بہت دور ہے وہ باتیں یہاں سمجھائی جاتی ہیں ایمان کیا ہے آج اللہ ہم سب کو معاف فرماوے کہ امت نے ایمان کو صرف اتنا سمجھا ہے جیسے عام طور پر ہمارے اپنے عرف میں ہمارے آپ کے معاشرے میں کہ بھائی ہمارے ماں باپ نے ہمارا نام ایک مسلمان کا رکھا ہے خالد ناصر ہے کہ نہیں اور ہم دوسری جو چیزیں ہمارے سماج میں <laughs> قوم میں رائج ہیں ختنہ ہے اور چیزیں ہیں اس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو مسلمان اور ایمان والا سمجھ رہے ہیں حالانکہ ایمان صرف ان چیزوں کا نام مسلمان صرف ان چیزوں کا نام نہیں ہے ایمان کی ایک حقیقت ہے کہ کلمے میں سب سے پہلے لا الہ کہلوایا گیا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں جو کچھ ہے وہ کس سے ہے ایک اللہ سے ہے اس پوری کائنات کا مالک یہ اللہ ہے اسی اللہ وحدہ لا شریک لہو نے یعنی اپنی قدرت سے اپنی طاقت سے اس پوری کائنات کو سجایا ہے <coughs> کائنات سجائی گئی ہے زمین ہے ستارے ہیں چاند سورج ہیں یہ بڑے بڑے سمندر ہیں یہ ساری چیزیں اور کیوں ان چیزوں کو بنایا اس میں انسان کو بسانا تھا ہماری آپ کی ضروریات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اس کو تیار کیا اس کو بنایا تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارا آپ کا امتحان کرے کیا کرے امتحان کرے ان جاننا زینت اللہ قرآن کرے جنہیں زمین پر جو کچھ بنایا ہے وہ زینت ہے کیا ہے زینت ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ خوبصورتی رکھی ہے تاکہ اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ کون جو ہے اس میں رہ کر اللہ کو یاد رکھتا ہے اللہ کی طرف نظر کرتا ہے اور کون انہی چیزوں کو دیکھ کر ان چیزوں میں الجھ جاتا ہے ہاں۔ اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہمیں اور آپ کو جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ ہماری آنکھ کا دھوکا ہے کیا ہے دھوکا ہے اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے وہ حقیقت ہے کیا ہے حقیقت ہے وہ حقیقت ہے اس لیے ہم دیکھی ہوئی چیز کو جھٹلائیں گے اس کی نفی کریں گے لا الہ سے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا نفع نقصان عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ باتیں ہمارا عمومی مجمع سنے گا تو کلمے کی حقیقت انہیں معلوم ہے اندر میں احساس پیدا ہوتا ہے پھر وہ اپنا ایمان سیکھنے کے لیے اپنا کلمہ سیکھنے کے لیے آخر میں جو تشکیل ہوتی ہے نا اس میں قربانی کے لیے تیار ہو کہ جب بات سمجھ میں آتی ہے تو پھر آدمی چین سے نہیں بیٹھتا ہاں۔ اس لیے کہ یہ جو سرمایہ ہے ایمان کا اس کا اصل نفع تو مرنے کے بعد آدمی کو ملے گا کب ملے گا نفع وہ باتیں بیانوں میں ہمارے یہاں ہر مجلس میں وہ باتیں سمجھائی جائے گی اس لیے ہمیں بھی اپنی جان سے دھن توجہ سے ان باتوں کو سننا ہے آنے والا جو مجمع ہے ان کو بھی پیار محبت سے بٹھا کر اچھی طرح مجلسوں میں ان کو یعنی بٹھانا ہے یہ ہماری کوشش ہوگی اور ہماری کوشش سے اگر ان کی سمجھ میں بات آ گئی اور وہ دین سیکھنے کے لیے اگر اللہ کے راستے میں نکلا تو ہماری تھوڑی فکر پر ان کے چار مہینے پر ان کی پوری زندگی بن جائے گی پچاس ساٹھ سال کی زندگی ان کی وہ آخرت کے لیے جینے والا بن جائے گا نماز ذکر تلاوت کے ساتھ وہ سارا ہمارے کھاتے میں آئے گا کیونکہ ہم ذریعہ بنے ہیں کون بنے ہیں ہم ذریعہ بنے ہیں یہ تھوڑا ان کو سنبھال لیا ہم نے ورنہ شیطان اس کو اچھک کر لے جاتا حدیثوں میں ہے نیکی کی طرف رہبری کرنے والا عمل کرنے والے جیسا ہے اس لیے ہماری بڑی آخرت بنے گی اگر ہم تھوڑے فکر مند رہے ہاں، اور اگر کھانا پوری اگر ہم کریں گے یہاں کر دوسری چیزوں میں مشہور ہو جائیں گے تو یہ مجمع چھٹ جائے گا اعلان تو سن لیتا ہے لیکن شیطان اپنی محنت کر کے اس کو اٹھا کر لی جائے گا اور وہ تو یہاں آئے تھے اجتماع کی نیت سے ہاں؟ گھر سے اجتماع کی نیت سے نکلے تھے لیکن باہر کی جو چیزیں ہیں ہاں؟ وہ ان کا وقت کھا جائے گی اس مقصد کے لیے اجتماع میں ہمارے آپ کے بڑے بلا رہے ہیں وہ مقصد فوت ہو جائے گا کہ نیا نیا مجمع آئے مدرسوں میں شریک رہے اور ایک اسلامی زندگی شریعت والی زندگی کا ماحول دیکھیں وہ جب ہم اور آپ سارے اپنے اعمال سنت کے مطابق کریں گے ہمارا کھانا سنت کے مطابق ہوگا دونوں سنت کے مطابق ہمارا آرام ہوگا اور سنت کے مطابق ہمارا پانی پینا ہوگا اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہوئے ملنا ہوگا آپس میں ہاں، ہمارے دین میں ہر عمل کی رہبری ہے چاہے چھوٹا عمل کیوں نہ ہو اس سے کرنے کا طریقہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا یہ چیزیں متاثر کرے گی نئے مجموعوں کو سلام آپس میں اس سے سلامتی ملتی ہے آگے چیز چھٹی ہوئی ہے جس کو ہم پہچانتے ہیں اسی کو سلام کرتے ہیں حالانکہ سلام کو عام کرنے کا حکم ہے اور السلام سلام کو کہ سلام آپس میں پھیلاؤ مسافہ کریں گے ہاں۔ آنے والے جو نیا نیا مجمع ہے تاک میں رہے تاک میں کہ کون ہمارے اپنی مسجد کے متعلق ہے ہمارے اپنے گاؤں کا ہے ہاں۔ ہم اس کو ہاتھوں ہاتھ لے لیو ہاں۔ آپ محبت دینے کی ضرورت ہے اور یہی ایک موقع ہمارے پاس ہے باقی ہم اپنے اپنے علاقوں میں مسجدوں سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں ہم جاتے ہیں وہ نہیں ملتے وہ کام پر ہوتے ہیں وہ گھر پہ ہوتے ہیں تو ہم مجبور ہوتے ہیں بعضوں کی مہینے گزر جاتے ہیں ملاقاتیں نہیں ہوتی ایسا مجمع مطلب ہمیں یہاں پر مل جائے گا ہم نے ان پر محنت کی ہے ان لوگوں کو اجتماع میں آنے کی ہم نے گھر گھر جا کر دعوت پہنچائی ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے کیا کریں گے استقبال کریں گے اور ان کو قریب کریں گے تاکہ وہ ایک سنت والی زندگی دیکھ کر اندر میں جو ہے نا کیفیت بنتی ہے اور ہر عمل کا ایک اثر ہوتا ہے جیسے مقناطیس اپنی طرف کھینچتا ہے ایسے سنت والی زندگی وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کر دیتے ہیں ہاں وہ قریب آ جائے وہ تاثر اللہ نے اس میں رکھے ہیں علیہ وسلم بان اعمال میں اس لیے یہاں آنے کی بات تو ایسے تو ہر وقت کیونکہ تو پرانوں کا مجمع ہے وقت لگا ہوا مجمع ہے ہم نے کسی نہ کسی درجے میں چلے کی چار مہینے کی قربانی دی ہے ہم نے دین سمجھا ہے اس لیے ہمارا کام ہمارا ہر عمل چاہے کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے اس لیے سنت کے مطابق ہاں، اس کی بڑی برکتیں ملتی ہیں ایک سنت کا کتنا بڑا سوال ہے ایسے ہاں، زمانے میں جب لوگ سنتوں کو معمولی سمجھ کر ہلکا سمجھ کر چھوڑ رہے ہو ایسے زمانے میں ایک سنت زندہ کرنا سو شہیدوں کا رکھتا ہے اور سنت والی زندگی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ملتی ہے ہم میں سے کون نہیں چاہتا ہر ایک چاہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام السلام سے ہمیں محبت ملے ہاں۔ اللہ سے اللہ ہم سے محبت کرے تو یہ سنت والی زندگی سے نبی علیہ السلام کی بھی محبت ملے گی اللہ کی بھی محبت ملے گی اللہ کی محبت کا ذریعہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں آپ کی زندگی ہیں خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے نبی علیہ السلام سے تھے نبی علیہ السلام تو ان کو تم تو نہ ہوا اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو فتنی یو اللہ تو تم میری اتباع کرو میری پیروی کرو میرے نقشے قدم پر چلو تو اللہ تعالیٰ تم سے کیا کرے گا محبت کرے گا آپ لوگ چاہتے ہیں ہاں۔ تو کون سی زندگی گزارنی چاہیے ہاں۔ ہر ہماری اپنی جو ضرورتیں ہیں کھانا ہے ضرورت پوری ہوگی لیکن سنت کے مطابق اگر اس کو ہم نے پورا کیا ہے تو ہماری ضرورت بھی پوری ہوگی اور ثواب بھی ملے گا اس سے ہماری آخرت بنے گی اور دنیا میں اس کی برکتیں ملیں آج ہمارے اندر غفلت ہے آج کیا ہے ہمارے اندر گفلت موقع پر شیطان ہمیں سنت کو چھوا دیتا ہے جانے ہی نہیں دیتا کھانے بیٹھے بسم اللہ کھلوا دیتا ہے کھانا پورا ہو جاتا ہے وہاں تک بسم اللہ یاد ہی نہیں آتا کتنا آسان لیکن شیطان چونکہ دشمن ہے وہ ایسا کرتا ہے یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں غفلت ہے وہ غفلت دور ہوگی دین کی باتیں سننے سے تعلیم کے حلقوں سے دعوت سے ہاں، خدمت سے ہاں، اللہ کی یاد کرنے سے یہ غفلت دور ہوگی اس لیے ہمارے بڑے فرمائیے کہ ہم روزانہ جو ہیں اپنے جو معمولات ہیں اس کو پورا کریں گے ایسا اچھا نہیں کہ بھائی چلو اس میں آئے ہیں اب مجمے کو سنبھالنا ہے اور دوسری ذمہ داریاں ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے اپنے معاملات آگے پیچھے ہو جاوے ہیں ناگا ہو جاوے آگے پیچھے ہوں گے ضرور جو وقت پر نہیں ہوگا وقت فوری کوئی تقاضا ہوگا اس وقت کوئی دعوت کا خدمت کا یا تعلیم کا لیکن ناگا نہ ہو ہاں، یہ جو ہے ماشاء اللہ کوئی نیا مجمع تو ہے نہیں اللہ کے راستے میں نکل کر اثر کے بعد فجر کے بعد اللہ کی یاد میں مشغول کیا جاتا ہے یہ خاص اللہ تعالیٰ کی یاد کب ہوتے ہیں اس میں فرشتوں کی چینجنگ ہوتی ہے تبدیلی ہوتی ہے جو صبح میں فجر میں آئے ہیں وہ چلے جاتے ہیں اثر میں اور وہ پھر اثر میں آئے ہیں وہ صبح جاتے ہیں تو دونوں کی فہرست میں ہمارا نام ذاکرین میں لکھا جاتا ہے کہ ذکر کرنے والے ہیں اللہ کو یاد کرنے والے ہیں اس لیے اللہ کی یاد میں مشغول کرے اپنے آپ کو اور اللہ کی یاد کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے بہت ہی آسان ہر ایک جو ہے ان کلمات کو اپنی زبان سے ادا کر سکتا ہے کوئی مشکل نہیں اللہ کو یاد کرنے کے الفاظ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا ولا حول الا باللہ العلی العظیم یہ تیسرا کلمہ ہو گیا کتنا آسان ہے ہر ایک پڑھ سکتا ہے کہ نہیں اور اتنا اس کا ثواب ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑا زمین آسمان کے بیچ کے خلا کو اللہ نیکیوں سے بھر کیا اور اس کا اس کو جتنا یکسوئی سے اللہ کا دھیان مانے کا استظار کرتے ہوئے باوجود قبلہ رو بیٹھ کر اگر اس کو پڑھیں گے تو اس کا نور اور زیادہ ملے گا اس طرح اللہ کا یاد اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کی صفائی جلدی ہو جاتی ورنہ چلتے پھرتے بھی تصویر تو پوری ہوتی ہے اور ہو جائے گی لیکن ثواب ملے گا صفائی نہیں ہوگی اور اللہ کے ذکر کا اصل اثر یہ ہے کہ دلوں کی صفائی ہو کیا ہو دلوں کی صفائی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل صاف ہو جائے تو اس کو کیسے پڑھیں گے بھائی باضو پڑھیں گے کبلا رو بیٹھ کر پڑھیں گے اور اللہ کا دھیان کہ بھائی اللہ میری تصویر سن رہا ہے سبحان اللہ اللہ ہر عیب سے پاک الحمد للہ ساری تعریف اللہ کے لیے اللہ اکبر اللہ سب سے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس طرح دل ہمارا منور ہوگا نورانی بنے گا پھر یہ اندر کا نور ہمیں سرات مستقیم پر چلائے گا اس ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوگی ہم اللہ کے قریب جائیں گے کہاں جائیں گے اللہ کے قریب جائیں گے ایسے دوسری تصویر ہمارے بڑے بتاتے ہیں کہ درود پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں درود ابراہیم محمد محمد محمد محمد اللهم بارك على على وعلى وعلى آل آل كما باركت رحیم والا ان کا حمی روم پاک جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اس کو دن تو وہ اتنا لمبا نہیں کر سکتے کم سے کم مختصر درود ہی صحیح لیکن ضرور سو مرتبہ فجر کے بعد اثر کے بعد وسلم اللہ علیہ نبی مختصر درود ہے اس کو پڑھے اس سے اللہ کے نبی علیہ صلاۃ وسلم کی محبت اندر میں پیدا ہو گئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت پیدا ہو گئی ہاں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کی علامتیں ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے محبت ہوگی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی یہ دعویٰ تو کرے کہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت ہے اور اس کی زندگی میں سنتیں نہ ہوں یہ تو صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے حقیقت نہیں ہے اس میں کوئی ہاں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سنتی فقط احب اس نے میری سنتوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات سے محبت کی پھر آگے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من احب سنتی ومن احبنی بن فل بنی جس نے مجھ سے محبت کی یعنی میری ذات سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا کہاں جائے گا ہم سب بھائی چاہتے ہیں نا کہ جنت میں جا تو کیا کریں گے اس کے لیے بولو نے کیا کریں گے بات کریں گے کثرت سے تاکہ سنت والی زندگی سے محبت پیدا ہو کیا ہو اور سنت والی زندگی ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت ہے کیا ہے تو پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جانا ہو جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کی معیت ہو جائے گی یعنی ساتھ ہمیں نہ مل جائے گا کتنی بڑی بات ہے آج ہاں۔ ہاں۔ جو ہے نا وہ زندگی ہماری آپ کی زندگی میں نہیں ہے ہمارے گھر والوں کی زندگی میں نہیں ہے امت کی زندگی میں نہیں ہے بلکہ آئے دن ہماری اپنی زندگی میں جو ہے وہ جیسے یوروپ اور مغربی تہذیب آج دنیا میں پھیلائی جا رہی ہے موبائل کے ذریعے ہے کہ نہیں وہ زندگی کی محبت اندر میں آ رہی ہے ہر ایک اس کی طرف آگے بڑھ رہا ہے حالانکہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی زندگی کی طرف قدم بڑھانا چاہیے آگے بڑھنا چاہیے اور وہ اسی وقت ہوگا جب آدمی اپنے آپ کو ان تعلیم کے حلقوں میں دین کی مجلسوں میں اپنے آپ کو محتاج بنائے گا اور جو باتیں سنیں اس کی ذہن سازی کریں گے آپس میں اپنے گھر میں اپنے دوستوں میں اپنے محلے والوں کے ساتھ اس کا مذاکرہ جس کو ہم دعوت کہتے ہیں نا سننا ہے تعلیم کے حلقوں سے اور بیانوں سے اور اس پر اپنی عملی زندگی بنا کر وہ زندگی کا مذاکرہ آپس میں کرنا ہے ایک دوسرے سے آسان ہے کہ نہیں اس سے ہم اپنی زندگی دینی زندگی پر باقی رہیں گے سنت والی زندگی پر باقی رہیں گے اور ہمارے ذریعے بہت سارے سنت والی زندگی پر آئیں گے یہ طریقہ رہا ہے ہر زمانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی صحابہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو کر دین کو لیا اور اپنی زندگی عملی بنائی اور پھر امت میں چلے پھرے نتیجے میں ہزاروں لاکھ بندوں کو اللہ کی پہچان ہے ہاں۔ اور وہ اپنی بڑی آخرت کما کر مطلب دنیا سے چلے گئے ہاں۔ وہ بھی خود اللہ کے ہاں مقبول بنے ایسے مقبول بنے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں ان کو رضا کا پروانہ دیا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے بھی راضی ہو جاوے جیسے صحابہ رضی اللہ مجمعین سے اللہ راضی ہوئے تو ہمیں بھی وہی زندگی اختیار کرنی پڑے گی اس کے علاوہ کوئی اور زندگی نہیں ہے اللہ کے ہاں یعنی کامیابی اور اللہ کی رضا کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے والذین رضی اللہ ورضوان کہ جو بھی رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے نقش قدم پر اپنے آپ کو آگے بڑھائے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی جو ہے یعنی ان سے بھی راضی ہو جائیں گے کیا ہو جائیں گے راضی ہو جائیں گے اللہ کی رضا کا راستہ یہ ہے اپنی منمانی چھوڑے آدمی اور یہ جو دنیا میں فیشن والی زندگی چلائی جا رہی ہے زندگی کو آدمی چھوڑے اور اپنے آپ کو سنت والی زندگی پر لائے اور سنت والی زندگی آسان ہے سنت والی زندگی آسان ہے مشکل نہیں ہے ہاں، اس میں آسانی ہے ہاں، آسانی ہے اور سنت والی زندگی میں محبت ہے سنت والی زندگی میں کیا ہے اور اس کے علاوہ کی جو زندگی ہے اس میں عداوتیں ہیں دشمنیاں ہیں اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی مقدس زندگی کے اندر جو ہے محبتیں ہیں اور اس زندگی سے اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی کو بھی آسان کر دیتے ہیں اللہ دنیا کی زندگی کو آسان کر دیتے ہیں برکتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں آفیت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں یہ وہ زندگی کی دنیا میں برکتیں ملتی ہیں باقی اس کا اصل بدلہ کہاں ملے گا بولو نا بھائی ہاں، ہاں، جو اصل ہمارے رہنے کی جگہ ہے جس کو کبھی فنا نہیں ہے ہاں، اس زندگی کی تیاری کے لیے ہم کو اللہ نے یہاں پہنچایا ہم یہاں اسی لیے جمع ہوئے ہیں ایک آدمی اپنی آخرت کو سوچے اور اپنے آخرت کو سامنے رکھ کر وہ اپنی زندگی بنا لے بنا ہوئے اپنی زندگی بنا خالی جان لینے سے کام نہیں چلے گا معلومات سے کام چلے گا نہیں بلکہ اس ہماری معلومات میں جو چیزیں ہیں ہم جن چیزوں کو جانتے ہیں اس کو عمل میں لانا پڑے گا ہاں۔ وہ عمل کی وجہ سے ہماری اپنی زندگیاں اللہ کے یہاں جو ہے وہ مقبول ہو جائے گی کیسے ہو جائے گی مقبول ہو جائے گی ہاں۔ اس مقبول زندگی کو بنانے کے لیے اللہ نے ہاں۔ یہ نعمتیں عطا فرمائی فرمائیے اس کو دین پر لگا کر ہم اپنا دین اچھا بنائیں گے ہاں۔ اپنی نماز اچھی بنائیں گے ہاں۔ کیا آج مسلمان کو ہم دیکھیں کہ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں اٹھک بیٹھک ہو رہی ہے ہمارے اللہ کے راستے میں اس لیے نکالا جاتا ہے اجتماعات میں اس لیے لایا جاتا ہے تاکہ ہم یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے والی نماز کو دیکھے اور اس کے مطابق ہم نماز ادا کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز کو سنیں اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کی دعوت دے تو اس سے اندر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہوتا ہے پھر وہ زندگی کے لیے اللہ سے مانگنا ہوتا ہے کہ اللہ وہ زندگی میں صرف فرماتے آدمی جو ہے رات کو دیر جلدی اٹھے گا ہاں، اور جلدی اٹھنے کے لیے رات کو جلدی سو جائے گا ہاں، تاکہ رات میں جلدی اٹھ کر اللہ سے مانگنا وہ زندگی تو اللہ کی ہم مقبول ہیں آج میرے دوستو ہمارا رات کو دیر سے سونا ہو گیا تو صبح جلدی اٹھنا نہیں ہو رہا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرت میں جلدی سونا ہے اور صبح جلدی اٹھنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سویرے میں اللہ نے برکت رکھی ہے بہت سارے عمل ہو جاتے رات میں صبح اٹھ کر آدمی اگر تحجد میں اٹھ جاوے دو چار رکاتے ہیں پڑھ کر اللہ سے مانگنے کی توفیق ہوتی ہے یہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے کہاں لے جانے والا عمل ہے جنت میں لیکن اسی سے زیادہ غفلت ہے ادھر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں اس وقت نماز پڑھ کیا کرو اور وہ کی نماز سلامتی کے ساتھ جنت میں جاؤ گے کیسے جاؤ گے سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ گے عمل ہے اس وقت تھوڑی دیر یعنی ہم اپنی آخرت کو سوچے کوئی مرنا ہے قبر میں جانا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے دعاؤں میں اللہ تعالیٰ سے وہ مقبول زندگیاں صحابہ کی ہیں اور اللہ کے نیک بندوں کی زندگی کو مانگے صدیقین صالحین یہ مقبول لوگ ہیں اللہ کے ہاں۔ ان کی زندگیاں مانگنے کا حکم ہے اور پھر باجمان تمہاری نماز ادا ہو فجر اس کے بعد مجلسیں ہوگی مجلسوں میں بیٹھے اپنے یہاں بھی دیکھیں معمولی معمولی اعمال ہیں لیکن اس پر کتنے بڑے بڑے فضائی ہیں ہاں۔ حدیثوں میں ہیں آدمی فجر کی نماز بعض جماعت سے ادا کرے اور پھر فجر پڑھ کر اپنی جگہ بیٹھا رہے یہاں تک کہ مکرو وقت نکل جائے پھر دو رکعت نماز ادا کرے تو اس کو کتنا ثواب ہے ایک حج کا حج عمرے کا ثواب کتنا ہر ایک کی استعداد نہیں ہے ہر ایک کے پاس مال نہیں ہے کہ وہ حج کرے عمرہ کرے لیکن اللہ تعالیٰ نے ثواب کمانا کتنا آسان کر دیا غریب آدمی نہیں جا سکتا بیت اللہ اللہ کے گھر میں لیکن اس کا ثواب آ سکتا ہے کتنا آسان حج اور عمرے کا مقبول ہے پھر اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دین کے کام آسان ہو جائے تو دور کا تو آپ کر لیں اللہ تعالیٰ خود اپنے ذمے لیتے ہیں دن بھر کے سارے کام وہ ہم کرتے نہیں ہیں بلکہ فجر بھی ہماری جو ہے وہ رات کو دیر سونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں بے وقت پڑھنا ہو جاتا ہے سچے بچے ایمان والے تو نماز نہیں چھوڑ سکتے لیکن بے وقت پڑھتے ہیں کیا بے وقت اور ہمارے نبی اسلام نے حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو کیا کرو دامتی سلاد نماز کو قائم کرنے کا حکم یعنی بعض جماعت نماز پڑھو مسجد میں جا کر نماز پڑھو جو صبح اٹھ کر یعنی مسجد کی طرف جاتے ہیں اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اس کا اور جو سیدھا بازار اٹھ کر جاتا ہے تو اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے کہ نہیں بظاہر میں سنتے ہیں معلوم ہے لیکن پھر بھی نماز جا رہی تو بند رہے بڑا مرت ہے ہاں، اللہ تعالیٰ سے یعنی سچی پکی توبہ کر کے عزم کرے گا زندگی بھر نمازوں کا اہتمام کریں گے نماز ادا کریں گے اللہ تعالیٰ آسان کریں گے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو صبح سویرے اٹھاتا ہے اپنے سے مانگنے کی توفیق دیتا ہے اس وقت میں اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں اور خود کہتے ہیں کہ مانگو میرے بندے ہیں مگر کون مانگنے والا ہے اس طرح پر اگر ہم یعنی دن بھر کے جو معمولات ہمارے ہیں ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم زیادہ اپنی یعنی اللہ کو یاد کر کے اپنی اچھی آخرت بنا لیکن وہ ہمتیں نہیں ہوتی ہمارے اندر وہ ایسے بڑے بڑے کام کرنے کے ہاں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت آسان کر دی ایک آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو پورا قرآن ایک دن میں پڑھ سکے لیکن اس کا سواب اللہ نے آسان کر دیا ایک دن مرتبہ جو تین مرتبہ سر اخلاص پڑھ لیں کیا پڑھ لیں اللہ اللہ تو اس کو پورے قرآن کا ہے کہ نہیں آسان سواب کمانا کتنا آسان اللہ نے لیکن کوئی لینے والا بھی ہو اور آدمی دس مرتبہ سر اخلاص پڑھ دے کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتے کیا بنا دیتے ہیں ایک محل بنا دیتے ہیں اور یہ پکی بات ہے اس لیے کہ بات کس نے فرمائی میرے اور آپ کے آکا فرمائی یہ حق ہے سچ ہے آخرت کمانا کتنا آسان ہو گیا ایسے اور بہت سارے آماد ہیں ہاں، ہم رات بھر عبادت نہیں کر سکتے رات بھر عبادت نہیں کر سکتے لیکن رات بھر کی عبادت کا ثواب اللہ نے آسان کر دیا کہ آدمی عشاء کی نماز جماعت ادا کرے علماء نے لکھا ہے کتابوں میں تو اس کو رات کا ثواب کتنا اور پھر فجر کی نماز جماعت ادا کرے تو اس کو اور رات کا ثواب ہو گئی کتنا آسان کہ آدمی بس جماعت نماز ادا کرے عشاء اور فجر پوری رات کا ثواب رمضان میں ماشاء اللہ ہم اتنی محنت کرتے ہیں راتوں میں کچھ لوگ ہمارے جاگتے ہیں لہنت القدر نصیب لیکن ہر ایک اپنے آپ کو اس طرح نہیں تھکا سکتا لیکن اس کا ثواب اللہ نے آسان کر دیا اگر آدمی روزانہ لئی نت القدر کا ثواب کمانا چاہے تو آدمی کما سکتا ہے بہت آسان تھوڑی دیر میں کما سکتا ہے اس کے لیے رات پر جاگنا نہیں ہے خدا کے قرآن میں لکھا ہے روایت ہے کہ آدمی مغرب اور عشاء کے درمیان میں سورہ سوریہ کیا سورہ فلام میں اور سورہ تبارک اللہ دو سوتے پر لے تو اس کو لے لت القدر کے برابر سوال دوسری روایت میں ہے اصل مغرب کی قید نہیں ہے رات میں یہ دو سوٹوں کو لے لے لت القدر کا سوال ہے ہاں۔ کتنا آسان ہے آخرت کمانا غفلت کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے وہ چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اپنے زندگی سے اس لیے میرے دوست اللہ نے موقع دیا اب یہاں پہنچے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس پر شکر گزاری ہے اور اپنا وقت اس کو قیمتی بنائے قیمتی بنے گا مجلسوں میں اپنے آپ کو دکھانے سے اور اپنے آپ کو آمال میں لگا کر لگانے سے کوئی حل بھی ہمارا ناگا ہے آگے پیچھے ضرور ہو جائے گا کسی اہم تقاضے کی وجہ سے ہمارے نماز دہلی سب میں تقبیر اللہ پرساد ہمارے روزانہ تلاوت قرآن ہماری تصویر اور ہمارا ہمارے سنت کے مطابق اور اپنی دعاؤں کا شرمان اذان اور احمد کے درمیان دعائیں قابل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سنا سنتوں کا اہتمام سنت قدر سنت غیر محکم نواقع بھی پڑے اور کے بعد کا جو اسکار ہے اس میں بہت غفلت ہے شیطان کرن رکھ لیتا ہے باہر لے جاتا ہے تشریفات تینتیس مرتبہ تینتیس مرتبہ الحمد للہ گا چونتیس مرتبہ اللہ چلو بالکل کرنے کا کوشش کرے ہاں، جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں سنتوں کے بعد بات اور جن نمازوں کی بعد بات یہیں یعنی سنتیں نہیں ہیں فوراً اس طرح سنت کے مطابق اپنے آپ کو چلانے سے ہم خود بھی ان شاء اللہ بنے بنے اور یہ بنے گلائے جائیں گے وہ ہزاروں لوگوں کو بنا کریں گے لوگوں نہیں کیا اس لیے میرے دوستوں تین دن ہمارے اپنے گھر ساتھی انعامات میں لگتے ہیں اور نیا محکمہ اپنے آپ کو یعنی اس طرح دیکھتا ہے تو اس زندگی سے لوگ کچھ اثر لے کر جائیں گے دعا ہوتے ہوتے ہیں ان میں بہت سارے لوگ چار چار مہینے کے لیے تیار ہو جائیں گے اپنا دین سیکھنے کے لیے بہت سارے لوگ وہ اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت کر کے یہاں سے جائے جائیں گے اپنی زندگی بھر کے توبہ جو پچھلی زندگی میں گنا سامان کی ہیں اس کی توبہ کریں گے اور اپنی زندگی کو اچھی بنانے کے لیے سے یہاں سے واپسی کریں گے بہت سارے لوگ اپنے گھر والوں کی دینی زندگی بنانے کی نیت لے کر جاتے ہیں لیکن اسی وقت ہوگا جب آنے والے مجمے کو ہم سنبھالنا ہے اور آنے والے مجمے آنے والے مجمے کو ہم جو ہے یعنی اعمال اور مجلسوں میں اور خدمت یہ جو اعمال ہیں ہمارے ہاں اگر اس کے ساتھ ان کو ہم نے لگائے رکھا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان اعمال میں تربیت رکھی ہے کہ تربیت کے لیے اعمال ہاں، تو ہم دیکھیں گے پھر ہمارے علاقہ میں بچپن میں فضا بنی ہماری ابھی دو تین جماعتیں ہیں چار پانچ جماعتیں بنانا ہو اور مزید کے رقم اللہ کا ہم جائیں گے مزمرن کی سطح پر محنت کریں گے ان ساتھ پر تھوڑی محنت پر مزید آج کے لے چار مہینے کے لیے کرنا چاہیے محنت ہماری آسان ہو جائے گی تھوڑی محنت پر اللہ کے راستے میں لوگ زیادہ سے زیادہ نکلنے والے ہیں یہ سارا نفع ہے ہاں۔ اجتماع میں نئے نئے محکمے کو لانا ہے یہ ہمیں تو زندگی بھر اپنے اپنے علاقہ میں بچپن میں محنت کرنا ہے ان کو مسجد والا بنانا ہے مال والا بنانا ہے نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت میں ان کو لگانا ہے اس کے لیے ہمارے اللہ والا پروار کے سنیں گے اچھی طرح تو ان کا ذہن بنے گا اور ذہن کریں گے اور پھر وہ بھی راتا لگائیں گے ہندی اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے نہیں مارے مارے کہ اللہ ہم نے ایک ڈیڑھ مہینے سے میں نے مجمع آیا ہے اللہ کے اس مجمع کو قبول فرما اس مجمع کی زندگی کی کایا آئے رکھے تو ان شاء اللہ ہماری اپنی محنت جو ہم نے دو ڈیڑھ مہینے کی ہیں اللہ سے مانگا ہے اب یہ مجمع محنت کے بعد یہاں آ رہا ہے تو ہم اس کو ہر حال دیں اس کو محبت دیں اپنے ساتھ کھانے میں لے جا ساتھ میں مجمع ان شاء اللہ سبھی سرکاری آگے رہی تھوڑی سا فکر ہے یہ جو ہے وہ یہاں بہت ساری گا ہاں۔ ہاں۔ اچھی نیتیں لے کر جائے گا ہاں۔ اس لیے ہر ساتھ اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھے ذمہ دار جو مجمع رہے گا اس مجموعے کو سنبھالنے کا میں ذمہ دار اور ایک اگر یہ نیت کرے گا تو پھر آنے والے والے میں کچھ مرنا اور اگر ہم نہیں کہتے ہمارے مرے دار دیکھ لیں گے ہمارے مرے دیکھ لیں گے تو مجمع آئے گا جب تو روزہ بھی ہو جائے گا کچھ بات سن لیں گے یہ مجمع آ کر کرنا ہوا کر کے چلا جاتا ہے اور ہمارے بھائی اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ بھائی مجمع کو یہاں بلایا جائے گا بھیڑ بھاڑ ہو اور دو چار بات کر کے دعا کر کے ان کو روانہ کرتے ہیں اس کے لیے یہ اتنی بڑی ساری قربانی جو آپ آوازنا دے رہے ہیں ہمارے والے بھی اتنی بڑی قربانی دے رہے ہیں اس لیے صرف ہم لوگ بلکہ اس کے پیچھے یہ مقصد ہے کہ آنے والا مجموعہ اپنی زندگیوں کو بدلنے کی نیت سے واپسی کرے اور اپنی زندگیوں کو بنانے کی نیت سے اللہ کے راستے میں چاچا بنانے جائے گا میں جائے گا ہمارے ساتھی ہیں وہی نئے نئے ساتھیوں کو اس وقت ماشاء اللہ بات سنی ہے کندھے پر نیت اور زیادہ کروا اور ان کو کھڑا کرے تشکیل سے یہ ہمارا کام ہے وہ کھڑے ہو گئے اللہ کے بھروسے پر نیت کر لی انہوں نے مسافر ہو گیا ہمارے ان کی اپنی نیت جس کی وجہ سے سکتا لگ رہا ہے ان کے چار مہینے لگتا ہے چار مہینے لگنے سے ان کو اپنی زندگی بن جاتی ہے تو اس وقت ہمیں ہم سب کو فکر مند رہے ہیں عام طور پر ایسا ہوتا ہے بیان ہوا تو پھر ہم دوسری باتوں میں اپنی ضروریات پوری کرنے میں چلے جاتے ہیں اس وقت ہمارے اپنے ساتھی رہے کوشش کریں باوجود ہی تاکہ ہماری اپنی نماز اردو سب نظارے اور یہ مجمع ہمارے پاس رہے ان کی اچھی طرح تشکیلیں ہو اس کے لیے ہم اس وقت اپنی ضروریات ضروریا نہیں نہ رہے کہ بھائی بیان پورا ہوا تشکیل ہو جائے تب تک ہم خارج نہ چاہیں بلکہ اس وقت تو ہمیں وہیں تھوڑا سا کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں اور ان کو ہمت دلا دیتے ہیں ان کے کوئی آزار ہے آزار کا حل بتا دیا تو ہمت دلا دیا آدمی خراب ہو جاتا ہے چار مہینے لگ جاتے ہیں اور اس چار مہینے لگنے میں اس کی زندگی کی کائم ہے اس لیے ہمارے اپنے ساتھی امید کریں ان شاء اللہ اس آنے والے مجمے کو ان شاء اللہ ہم سبھا لیں گے اور ہم بھی ان شاء اللہ اپنے آپ کو ان عمل کے ساتھ ان شاء اللہ امید ہے کہ ان عمل کے ساتھ بھی کسم لے کر یہاں سے جائے کرتے ان شاء اللہ نماز کا وقت بھی قریب ہے